عطا فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انور پر حاضر ہو کر سلام پڑھنے کی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائی آج کی مجلس کیونکہ اس سفر کی آخری مجلس ہے کل دوان کی تیاری اور انفرادی دعائیں ہی وجہ سے اجتماعی پروگرام کو آج آج آج ختم کر دیا جائے گا آج حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنا آپ سلام آ رہے اس سلام میں جہاں آداب کا خیال رکھتے ہیں وہاں نبی نام سے اپنی محبت کا اظہار ہے ہم یہاں پر نبی السلام کے مہمان ہیں اعمال کے ذریعے سے جیسے تلاوت نبی السلام کی خدمت میں حدیث پیش کیا دروشی پڑھا حدیث پیش کیا نبی چاچا نام غلام ہونے کا ثبوت نیت کریں اللہ آپ علیہ وسلم جو مبارک سنت لے کر آئے ہم اپنی زندگی اس کے مطابق گزار ہم نے اس پیغام کو قبول کیا اور اس پیغام کے روشنی میں ہم بقیہ زندگی گزار جا رہی یہاں آنے کا بنیادی مقصد یہ ہے جتنا محبت کا اظہار کریں گے اتنا کام بلکہ ایک محدث کہتے ہیں کہ کئی دن ہو گئے مجھے مسجد نبی میں بھوک تھی پاپا تھا اچانک میرے میں خیال آیا تو میرے نبی اسلام کا مہمان ہوں میں حاضر ہوا اور میں اسلام کرنے کے بعد یہ دعا کی اے اللہ میں آپ کے پیارے حضی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوں بھوک ہے میں اور کس کو کہوں بس اتنی دعا مانگنے کے بعد جب میں مسجد سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی ہنڈیا سر کی اور روٹیاں کپڑے میں ڈالی ہوئی میرا نام تو تھا میں نے اپنے نام سنا تو بڑا تاجر پوچھا اس سے آپ کو میرے نام کا کیا پتا کہنے لگا بھائی میں تو سویا ہوا تھا دوپہر کا وقت خواب میں نے بھی اس کا اسلام کی زیارت کی آپ کا نام لے کر فرمایا کہ یہ میرا مہمان ہے اور بھوکا ہے کھانا پہنچا اور میرا گھر مسجد نزدی سے چند قدم جیسے میری آنکھیں میں اٹھا بیوی کو بتایا بیوی نے ابھی ہنڈیا تیار کر کے اتاری روٹیاں پکڑی وہ کہنے لگی کہ یہ جا کے مہمان کو دے آؤ اور یہ اور کھانا بنا لیا تو میں نے ہنڈیا سر پہ رکھی روٹیاں لی اور چند قدم میں آپ کا نام پتا امام خامی طبیعت اللہ خیال ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے جو سینکڑوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے حاضری میں تو وہاں آ کر انہوں نے کچھ کچھ آر پڑھے جو انہوں نے نبی شاہ شام کی محبت میری فی حالت البعد روحی کنت غرشدها تقبل الارض عنی وحی جدار رجل اے اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو آپ کی خدمت میں روز بھیجتا تھا تاکہ آ کر اس زمین کے بوسے لے کر جائے اور اس وقت کی حالت اب تو میں خود حاضر ہوں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو ذرا آگے بڑھائیے تاکہ میں اپنے ہونٹوں کی پیاس بچھا لوگوں نے دیکھا کہ روز انور سے دائیں ہاتھ ظاہر ہوا اور امام رفائی کبھی رحمت اللہ نے اس ہاتھ کو بھوسا سکتا یہ لوگوں کا آنکھوں دیکھا مگر جب یہ واقعہ ہوا تو امام رفائی رحمت اللہ علیہ وہاں سے آگے نکلے اور مسجد نبی کا ایک ہی دروازہ تھا نکلنے کا اس دروازے کے آگے جا کر نکلے اور فرمانے لگے کہ میں اس مجمعے میں سب سے زیادہ کھٹیا اور برا انسان ہوں مسجد سے جو آدمی نکلے گا وہ میرے اوپر سے پھیلان لگ جائے گا آج ہی کا یہ حال کہ میرے نفس کے اندر کو سمجھ رہا ہے فرمایا کہ جتنے لوگ ہیں وہ میرے اوپر سے گزر گئے اللہ تو نبی صاحب سلام کی خدمت میں آپ حاضر ہیں تو اپنی محبت کا اظہار کریں ہر آدمی اپنی زندگی کو جانتا ہے کون کون سی سنتوں کو توڑتا ہے کہاں سنتیں چھوڑتا ہے نبی اسلام کی تعلیمات کو کہاں کہاں وہ کرتا ہے یہاں پر ہم اپنے ان تمام گناہوں سے معافی مانگ کر نبی رشتہ نام کے سامنے اس بات کا وعدہ کرے کہ جو پیغام آپ نے کرائے ہم ان ارادے کے ساتھ واپس جائیں گے کہ ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی اور اے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلے میں آپ قیامت کے دن فرمائی یہ سودا سستا سودا بہت سستا سودا آخری جو حاضری ہوگی اس میں اپنے لیے بھی دعائیں مانگے دوست کے لیے امت کے لیے خوب دعائیں مانگے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ جب آخری مرتبہ جانا ہو تو اجازت لے کے جانا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی حضرت کیا فرماتے ہیں اجازت لے کے جانا تو پھر ایک دن پوچھا آپ حضرت ہمیں تو سمجھ نہیں آتی بچے ہیں تو فرمایا کہ جب تم آخری مرتبہ حاضر کے لیے جاؤ تو جا کر کھڑے ہو جانا اور اپنے آپ کو پیش کرنا نظر شام کی خدمت اور کہنا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کو معلم بنا کر دنیا کے مختلف علاقوں میں بھیجا کر میں ایک طالب علم آپ میں حاضر ہوں آپ مجھے بھیجیے اس دین کے کام کام میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں میری تشکیل کرتے اور فرماتے تھے کہ اس کے بعد بالکل خاموش پڑے رہنا یکسو ہو کر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ذہن میں خود یہ خیال پیدا ہو رہا کہ ہاں اب مجھے یہاں جو سمجھ لینا کہ مجھے یاد رکھ لیا شاولیلہ مہتبی علی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں مواجہ شریف پر حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے قلب مبارک سے نور کی روشنی اس طرح نکلتی ہے اور اس کی کرنیں ان لوگوں کے قلوب تک جاتی ہیں جو حدیث کا علم پڑھتے پڑھاتے ہیں جیسے باریک دھاگے ہوں جو نبی اسلام کے کل کلے ان کے کل کی طرف ہیں تو علماء کے لگا کے ساتھ نبی کے ساتھ سلام کا خصوصی رشتہ وہ تو نبی اسلام کے بارے تو فرماتے ہیں کہ روشنی میں نے دیکھی کہ جو آپ عقل کے منور سے اثر سے نکلتی تھی اور ان حاضر ہونے والے لوگوں کے دلوں کو منور کرتی ہمارے حضرت عبد عاجبی کی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے دادا بھی ہیں وہ جب سے تشریف لاتے تھے یہاں آ کر سلام کرتے اور آخری مرتبہ سلام کرتے ہوئے جواب بھی سنتے تھے اور ان کو پیغام آتا تھا دوبارہ فرمایا کرتے کہ آخری سال یہ ہوا کہ جب میں نے جا کر سلام پڑھا سلام کا جواب آیا مگر یہ نہ کہا گیا کہ دوبارہ میں پہچان گیا کہ میری زندگی کا دو تین علماء حضرت کے ساتھ آئے وہ خود اس بات کو بیان کیا تو یہاں پر ہم نبی کے ساتھ کے ساتھ اپنی محبتوں کا چاہتوں کا الفتوں کا اظہار جب تک اس محبت کا اظہار نہیں کریں گے ہمارے یہ سفر اور وہ اسی طرح کہ دل میں اللہ عبرت کے پیارے حدیث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مولانا جامعہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ بھی گزرے ہیں اور عالم بھی شرح جامع مشہور کتاب ہے درس نظام ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فارسی میں نبی اسلام کی محبت میں کچھ اور چاہتے تھے کہ میں جاؤں اور خود روز انور کے لیے جا کے پڑھا مکم کرنا چلے مدینہ طیبہ کا جو حاکم تھا اس کو خواب میں اشارہ ہوا کہ اس طرح کا ایک بندہ آ رہا روک بڑے تڑپے بڑے روئے ایک دنوں کے بعد آنے کی کوشش کی پھر اشارہ ہوا اب اس کی تو تیسری مرتبہ اس کو خاص طور اسلام کی زیارت تو فرمایا کہ دیکھو تم نے میرے چاہنے والے کے ساتھ سختی کی یہ مناسب نہیں تھا اس لیے روک رہا تھا کہ اس نے ایسا کلام لکھا کہ اگر وہ میرے سامنے آ کر پڑھ لیتا تو کلام کا حق یہ تھا کہ میں اس کر اس کے ساتھ مان کر اور یہ چیز جو کہ لوگوں کو فکرے میں ڈالتا اس لیے میں نے اس کو روک دیا اہل دل ابھی کرتے کہتے ہیں اور بھائی ہمارے پاس ایسا کلام تو نہیں ہے لیکن دل کی آرزوئیں اور تمنائیں تو ہیں ہم بھی دین کے لیے اپنے آپ کو پیش تو کر سکتے ہیں نیت تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ کے غیر حبیب اللہ صلی اللہ ایک گناہ گار بندہ آپ کا امت ہی آپ آپ قبول کر سکتے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی ان شاء اللہ جب اس طرح ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے تو یقیناً اللہ کا رشت رحمت ہے ہمارے نبی صاحب کا نام ہمارے دین کا کام کرنے میں معاون بنے بالخصوص کے مدارس سے لانے والے مرد ہیں عورتیں ہیں پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے دین کے کسی شعبے میں بھی لگنے والے لوگ ان کے لیے بالخصوص اپنے آپ کو پیش کریں اللہ کہنے والے نے کیا جی، بات کہی روک لیتی ہے آپ ببر پیر بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ ببر پیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ ہے برکات میرے آقا کی آنے والے عذاب چلتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں کا نما بھگوان اور میرے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان ہیں ان کو عذاب نہیں کیا جائے اور جب تک نبی اسلام کی سنتیں بندے کی زندگی میں ہوں گی اسی پر چلے جاری روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ ہے برسات میرے آقا کی آنے والے لگا چلتے ہیں اب کوئی اندرا ہمیں گرائے گا ہر گر گلے لگائے گا اب کوئی ہمیں گرائے گا ہر رہا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سب دے ریتی ہیں تال تین بل جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ برکات میرے آقا کی کھانے والے عذاب چلتے ہیں اللہ سنتے ہیں بولیاں تب کی اللہ بھرتے ہیں جھولیاں تب کی لگن تمے ہے بولیاں سب پی اللہ کرتے ہیں چو لیا تب پی او پاسار مت پا سوچ جہاں پہ چلتے ہیں اللہ تن ہیں بولیاں تب کی اللہ بھرتے ہیں جولیاں تب کی آؤ بازار او کو مر کھوٹے سکے جہاں چلتے ہیں رک لیتی ہے آپ کی مت ہیں تیر جتنے بھی ہم چلتے ہیں یہ ہے برکات میرے آقا کی آنے والے عذاب چلتے ہیں اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں تو ہم جانے سے پہلے نبی رات سنت میں جو حاضری دیں انتہائی کی کثرت کے ساتھ جب وہاں پر حاضر ہوں تو کچھ مانے اور کچھ منوائے ماننا کیا ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پیغام لے کر آئے میں آج کے دل میں عہد کر رہا ہوں دل میں وعدہ کر رہا ہوں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میں اپنی زندگی اس کے مطابق آتا چاہتا آپ کی دعوت میں میرے لیے اللہ حضور شفاعت فرما دی کہ عمل میں آسانی ہو رکاوٹیں ختم ہو دور ہو اور اس کے بدلے آپ قیامت کے دن آج گنہگار بندے کی شفاعت یہ محبت کا اظہار ہے جب جب جب جب ہمیں وہاں پر کرنا جو مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے ان کو نہیں ہوتے جناب حضرت مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ شروع شروع میں جب ابھی حرمین شریفین ان کا آنا نہیں ہوا تھا تو دل ہر ایام گزارنے ان کے لیے مشکل ہو دل نہیں لگتا تھا رات کو نیند نہیں آتی تھی کھانا اچھا نہیں لگتا تھا کھانا اٹھ جاتے اور ایک کسی کہا کرتے تھے معلوم نہیں کیا کر رہے ہیں معلوم نہیں کیا کر رہے ہیں کوئی دوا کر رہا ہوگا کوئی حضرت پر کو بوسا دے رہا ہوگا کوئی مقام ابراہیم سے نقل پڑ رہا ہوگا کوئی خلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہوگا کو یاد کر کے یہ الفاظ کہتے معلوم نہیں اشتہار کیا کر رہے ہیں اللہ اور اللہ سے دعا اللہ رب العزت نے ان کی تڑپ کو قبول کیا اور ان کے لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس در کے راستے کو کھولا اور انہوں نے پھر مسجد نبی میں بیٹھ کر اٹھارہ سال بخاری شریف کا درد دیا جو شیخ البخاری ہوتے ہیں وہ اپنے مسلک پر بیٹھ کر کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جب مسجد نبی میں پڑھاتے تھے تو نبی علیہ صاحب اسلام کے روز انور کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے قال هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اٹھارہ سال اللہ نے اس خدمت کی توفیق عطا تو بھائی ہم بھی اس سفر کو اپنے لیے وسیلہ سفر بنا رہے ہیں اور اس آخری حاضری میں جو نعمتیں مانگنی ہیں بس مانگ دنیا تو آنے والے سب مانگ ہم دنیا بھی بھی مانگ جو دنیا کی پریشانی ہے اللہ سے مانگے اللہ ان کو بھی دور کر جو نیک مراد ہے اللہ ان کو بھی پورا ربنا آتنا فی دنیا حسنہ مگر اگلے بات کو بھی ضرور یاد رکھیں وکیل آخرت خاصا اور آخرت تو اچھی تبھی ہوگی جب انسان دنیا میں دین کے مطابق یہ نہ ہو کہ جیسے ہم زندگی لے کر آئے تھے واپس اسی زندگی کے اندر جا کر پھر آنے کا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا اس لیے ہم اپنے آپ کو شریعت و سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں اور روز انور پر حاضر ہو کر اس ارادے کا اظہار کریں پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے کیسی رحمتیں اور کیسی Thank you. جن لوگوں نے سلام پہنچائے ان کی طرف سے بھی آپ نے بھی استاد صاحب کی خدمت کو اسلام پہنچا دیا اور بار بار حاضری کا ضرور ارادہ ظاہر کیجیے اور دعائیں مانگیے کہ بار بار اللہ رب اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے اپنے پیارے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا اظہار فرمائے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بس ہم دین کے اوپر لگے رہے ہیں نبی کے صاحب نام نے فرمایا کہ میرا مدینہ بچے کی مانو ہے چھوٹے کو کھڑے سے الگ الگ کرتا ہے حدیث سے بات پڑھتے ہیں نا تو پھر ڈر جاتا ہے کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آنے کے بعد پھر امال پہلے سے بھی بگڑ جاتا یہ وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو یہاں آ کر بھی اپنے ان برے کاموں کو نہیں چھوڑتا اور پھر یہاں سے رد کر دیا جاتا تو اس لیے ہم نے یہاں سے کھڑا بن کے ہی واپس چھوٹا بن کے نہیں آنا مہر لگ جائے گی ورنہ تو یہ دین میں رکھیے لیے ہم نے کھڑا بن کے ہی جانا کسی عادت نے عجیب اشار کرتے ہیں نبی السلام کی محبت میں مفہوم ان کا یہ ہے کہ اللہ کے پیارے عزیز اللہ وسلم اللہ نے دنیا میں میرے گناہوں کے پردے ڈال کر مجھے عزتوں کی زندگی وقت کیا لوگ میری اصلیت سے واقع نہیں ہیں سلام کرتے ہیں نیک سمجھتے ہیں اچھا سمجھتے ہیں تو دنیا میں تو اللہ نے یہ عزت بنا دی آپ قیامت کے دن اپنے شفاعت کے دامن میں مجھے لیجیے گا اور میری عزت وہاں بھی بنائی رکھیے گا اور پھر یہ کہا کہ جیسے گھر کے کچھ نوکر ہوتے ہیں نکمے ہوتے ہیں بہت الجھن پیدا کر دیتے ہیں مگر دل مرتبہ مالک مہربان ہوتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ عقل کا پورا ہے تو ان کی چھوٹی موٹی حرکتوں کو برداشت کر جاتا ہے نبھاتا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تو یہی بات کہی اس میں شاید نہیں کہ میں میں ہوں تو بہت ہی گناہ گار مگر آپ مہربانی کیجیے گا اس گناہ گار کے ساتھ عجیب الفاظ اپنے دام اپنی یادوں سے ہمیں خورشید کن والر ایک خورشید بہادری کو قروج اب آخری ایک بات سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے مسافر کہ یہ ظاہر کر دیتے ظاہر کرنے کا کیا مراد کہ انسان کی کوئی کوتا ہو کوئی غلطی ہو وہ کھل جاتی ہے لہذا مل کر سفر کرنے میں بہت ساری انسان کی غلطی کو تاہیاں سامنے آ جاتا ہے ایک آدمی دوسرے کو اگنور کرتا ہے دوسرے کا دل دکھا دیتا ہے غیبت کر دیتا ہے ایک آدمی زبان سے ایسی بات کر دیتا ہے کہ دوسرا بندہ بہت رنجیدہ ہوتا ہے توقعات دوسری ہیں اس قسم کی بہت ساری چیزیں سفر میں ہوتی ہیں یا یوں سمجھ لیں کہ جیسے برتن اکٹھے کرتے جائیں تو وہ کھٹکتے ہیں مل جل کر رہا جائے تو انبن ہو جاتی ہے گھروں کے اندر بھائیوں کی آپس میں ہو جاتی ہے میاں بیوی میں ہو جاتی ہے بہن بھائی میں ہو جاتی ہے پڑوسی کے ساتھ ہو جاتی ہے تو سفر میں ساتھی کے ساتھ ہو جاتی ہے لیکن ہم اس سفر پر جب نکلے تو ہمارا مقصد کوئی ایک دوسرے کے ساتھ دل میں دشمنی رکھنا عداوت رکھنا زمینہ رکھنا غصہ رکھنا یہ تو نہیں مقصد تو یہ تھا کہ ہمارے حج کی یہ عبادت اللہ کے ہاں قبول لیکن درمیان میں یہ باتیں پیش آ جاتی ہیں کچھ حقیقت پر بھی مبنی ہوتی ہیں کچھ غلط فہمی بھی مبنی ہوتی ہیں دونوں طرح کی ہوتی ہیں تاہم کسی نے ارادتاً کوئی ایسی بات کہی یا بغیر ارادے کے کہہ دیا یا کوئی عمل کر دیا تو بھائی پورے گروپ کی طرف سے اگر کسی بندے کا دل دکھا اور کسی دوسرے بندے کو محسوس ہوا تو یہ آج اس سب کی نمائندگی کرتے ہوئے معافی مانگتا ہے آپ اللہ کے لیے معاف کر دیجیے اس کی ایک وجہ بھی جنگ جنگے میں نبی علیہ السلام نے بعض صحابہ کو حکم دیا کہ جب رومات کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور نیچے نہ اترے اللہ کی شان سے ان کو ہوئی جب تو جنگ جیت تھی اور وہ اس جبل پر نیچے اترے اور پھر کافروں نے حملہ کیا اور تو نبی رشتہ السلام کے دل میں اس بات کا بڑا غصہ اور انہن اللہ رب العزت حکیم ان کو معاف کر دیجیے اور ان کے لیے آپ اور ان کو اپنے مشورے میں شامل کر پیارے حکیم صلی اللہ آپ کی عظمت یہ ہے کہ آپ کو اگرچہ تکلیف پہنچی مگر آپ پھر سینا اللہ کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا ان کے رشتے دار صحابی تھے جن کو وہ مہانہ دیتے تھے جب آج تک کسی طرح سے اللہ بہتان باندھا تو اللہ کی شان اس بات کو انہوں نے بھی چند جگہوں پر نقل کر کرایا اس کا وہ لانوں کو بڑا کم ہوا ایک رشتے داری اور دوسرا میں مہانا خرچہ کا بھی دیتا تھا اور پھر اس میں میری عزت کے بارے میں میری بیٹی کے بارے میں بے بنیاد بات تو آپ نے پھر میں نیت کر دی کہ آج کے بعد میں خرچہ بند کر دوں گا اور اس سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کا تم میں سے وہ بندے جن پر اللہ کا فضل ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی بات کے ارادے کرے معاف کر دیجیے اور ان کے ساتھ اچھا تعلق اختیار کر دیجیے اللہ تو کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اس کے بدلے اللہ تمہیں معاف کرتے اللہ صدیق کے خلاف جیسے ہی آیا فرمایا میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے میں نے کو معاف کر تو پھر جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب اور اپنے صدیق کے لیے یہ معاملہ فرمایا معاف کر دو کیا تم نہیں چاہتے کہ اس کے بدلے اللہ تمہیں معاف کر دے تو بھائی آج ہم ایک دوسرے کو اگر معاف کریں گے تو قرآن مجید کی آیات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے بدلے اللہ رب العزت ہماری کو جلدی معاف کر لہٰذا اس آخری حاضری میں ہم اپنے گناہوں کی جب معافی مانگیں گے تو اس معافی سے پہلے دلوں میں کسی رشتے دار کے بارے میں کسی پڑوسی کے بارے میں محلے دار کے بارے میں کسی ایمان والے کے بارے میں یا گروپ کے کسی آدمی کے بارے میں دل میں کوئی جینا کوئی ایسی چیز بھی ہے تو بھائی ہر چیز کو چاہے جائے یا غلط رہنے پر تھی ہم اللہ کے لیے معاف کر کے اللہ کے حصول وہاں حاضر ہوں اللہ کے حدیث صلی اللہ وسلم کے سامنے اور یہ کہیں کہ اللہ کے پیارے حدیث اللہ وسلم میرے دل میں کیوں غصہ غم تھا کسی کے بارے میں بھلے خامد ہو تو بیوی کے بارے میں ہے بیوی ہو تو خامد کے بارے میں ہے ہم نے معاف کر دیا اور اس کے بدلے میں اپنی بخش قتل تو آپ دعا فرما دیجیے حبیب آپ کے پاس فرما دیجیے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے جب اس طرح آخری حاضری ہم دیں گے یقین ہے کہ اللہ قدر میں ہمیں گناہوں سے بخش بخشایا اس جگہ سے واپس لٹائیں گے اور ہمیں اپنے گھر اپنے بندوں میں شامل فرما لیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے بعض دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے آنکھوں کو بند کر لیجیے سر کو جھکا لیجیے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ ہٹ کے اللہ اور عزت کی یاد میں ڈوب جائیے انسان جو اپنے اندر جانتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے طریقے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھیے Thank you. دربار محمد ہے یہاں کا کیا پہنچے تو خود خالق کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرے پنگارو ہم بخشیں گے تم سے پا س محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا لا الله محمد رسول مالک ہم آپ کے ہیں ہمارے گناہ معاف فرما فرما رحمت کا معاملہ فرما ہمیں قیامت کے حبیب کی عطا فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ یہ آپ کا مدینہ محبوب کا مدینہ بچی کی مانی ہے کھرے کوٹے کو جدا کرتا ہے مولا کھڑا کر دیجیے اللہ کھڑا کر دیجیے اللہ کھوٹ نکال دیجیے کھوٹ سے بچا لیجیے دوگلے پن سے بچا لیجیے جو رنگی سے بچا لیجیے اے اللہ نفاق سے بچا لیجیے رب کریم شرطی اور کی زندگی عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمارے ظاہر کو اپنے پیارے حبیب کی سنتوں سے سجا دیجیے ہمارے من کو اپنی مات منور فرما دیجیے رب کریم ہمارے دل کو منور کر کر دیجئے اے اللہ ہمارے دل کو منور کر دیجئے رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ جسمانی بیماریوں کی شفا عطا فرما اے اللہ روحانی بیماریوں کی شفا عطا فرما جنہوں نے خط خط کے فون کیے کتے لکھی اے اللہ سب کی نیک مراد پوری فرما اے اللہ ہمیں حلال طیب پاکیزہ رزق عطا فرما اے اللہ عافیت والا اے اللہ شر سے خالی رزق عطا فرما اے اللہ اپنی رحمت سے ہم ہمیں عزتوں بھری زندگی نصیب فرما غیر کی محتاج محفوظ فرما اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما اپنے گھر پر جھکنے کی توفیق عطا فرما رب کریم ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما اپنے حبیب اللہ صلی کے در کی حاضری نصیب فرما اللہ ہمارے حج کے سفر کو حج مبرور بنا اس کو حج مقبول بنا اللہ جو اس پر آپ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں حج کے کامل کی رحمتیں ہمیں بھی نصیب فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما رب کریم جو دعائیں مانگی پورے سفر میں اپنی رحمت سے سب دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا فرما تیرے مولا بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے بندہ پریشان ہوتا ہے کی طرف لوٹتا ہے اے بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے خالی کو گھر دینے والے والا ہم نے بھی تو دعوت پھیلائے ہیں اپنی رحمت اس کو بھرپور مربا رہنے والا جو ان در سے خالی واپس جاتا ہے بد نصیب ہوتا ہے شکی بننے سے بچا لیجیے بد نصیب بننے سے چاہیے دامہ بھر کر واپس نہ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما دیجیے اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجیے رب کریم ہمارا بھی نام اپنے چاہنے والوں میں شمار فرما لیجیے رب کریم جو مانگا عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اے اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما کبھی بھی بے آسرا نہ فرما کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما میرے مولا رحمتوں کا معاملہ فرما ہر آنے والے کتنے اور گھر سے محفوظ فرما اے اللہ اسلام پر جینے کی توفیق عطا فرما ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قیامت کے دن اپنے پیارے حدیث اللہ سلم کے ہاتھ عہدے موسم کا قیام عطا فرما اے اللہ جنت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین دیوا برحمتك يا أرحم الراحمين